بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جنید زیدی اور میرے ساتھی ہیں ڈاکٹر عطا اللہ کلیم صاحب السلام علیکم ڈاکٹر صاحب وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب کیا حال ہیں ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہیں جی آپ کیسے ہیں جی اللہ کا شکر ہے ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں آپ کے ساتھ انالیسز آج لیکچر نمبر سکس ہے اس سے پہلے پانچ لیکچر مکمل کر لیے ہیں جس میں ہم بات کر رہے ہیں solution of non linear equations کی ٹھیک ہے نومیریکل میتھڈ کر رہے ہیں نومیریکل کمپٹیشن کر رہے ہیں یا نومیریکل انالیسز کر رہے ہیں یہی ٹاپک ہیں ہم لوگ چیپٹر ٹو میں ہیں جس کے اندر ہم نے ڈسکس کیا ہے آپ کے ساتھ ابھی تک solutions of non linear equations ہم نے کیا کچھ کیا ہے پہلے آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن بتایا تھا اس کے بعد بائی سیکشن میتھڈ بتایا پھر regular falsi I false position method بتایا اس کے بعد لاسٹ ٹائم جب ہم ڈسکس کر رہے تھے ہم نے کیا آپ سے ڈسکس کیا تھا میتھڈ آف اٹریشن کیا تھا اور نیوٹن ریپس میتھڈ کیا تھا ٹھیک ہے نا اس کے بعد ہم نے سیکنڈ میتھڈ کرنا ہے اور مولس میتھڈ کرنا ہے گرافس روٹ میتھڈ بھی کرنا ہے ٹھیک ہے گرافس روٹ اسکوائرنگ میتھڈ جسے کہتے ہیں وہ بھی ہم نے آپ کے ساتھ کرنا ہے تو آج جو ہم ڈسکس کریں گے وہ جو کچھ ہم نے پچھلی دفعہ کیا اس کو ایک دفعہ ریوائز کریں گے ریوائز کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ نیوٹن ریپسن میتھڈ کس طریقے سے کنورج کرتا ہے یعنی کہ الگوریتھم ہے اس الگوریتھم کو کنورج کرنا چاہیے کنورج کرنے کا مطلب کیا ہے کوئی اینڈنگ یا ٹرمینیٹنگ پروسیس ہونا چاہیے جب تک کہ اینڈنگ یا ٹرمینیٹنگ پروسیس نہیں ہوگا تو یہ الگوریتھم چلتا رہے گا کنٹینیوس چلتا رہے گا ٹھیک ہے نا تو پہلے ہم وہ ایگزامپلس وغیرہ کریں گے جو ہم نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا جو ایگزامپل دی ہوئی تھی اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اسٹارٹ کرتے ہیں ذرا تھوڑا پیچھے سے جس میں ہم نے تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتانا ہے ڈاکٹر صاحب میں ایسا کرتا ہوں کہ تھوڑا سا کوئکلی اس کو ریوائز ریوائز کر دیں کہ کیا مطلب کیا تھا بائی سیکشن میتھڈ تھا اس کے بعد ہمارے پاس ریگولر میتھڈ جی۔ تھا اور اس کے بعد نیوٹن ریپشن میتھڈ کو ذرا سا جب ایگزامپل آتی ہے تو پھر ہم ڈسکس کریں گے جی، ٹھیک ہے نا میں کوئکلی اسکرین پہ تاکہ بچوں کو ریوائز ہو جائے اور ایٹ دا سیم ٹائم میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنی کاپی پیسز سنبھال لیں جی۔ تاکہ وہ ایگزامپل جو آپ نے کی ہوئی ہے اس کو دیکھ لیں ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس سے پہلے اچھی طریقے سے کر لی ہو اگر نہیں ہے تو ساتھ ساتھ کر لیجیے گا یہ بائی سیکشن میتھڈ تھا ڈاکٹر صاحب نے لاسٹ ٹائم بھی اچھی طرح سے ایکسپلین کیا تھا کیا کرنا ہے ہمارے پاس دو پوائنٹس ہیں اس کا مڈل پوائنٹ معلوم کرنا ہے پھر دیکھنا ہے کہ روٹ ادھر ہے یا ادھر ہے اگر ادھر ہے تو اس کو پھر لینا ہے سلنڈر کو پھر بائی سیٹ کرنا ہے اور پھر اس میں سے بھی دونوں میں سے ایک کو چوائس کرنا ہے جب ایک کو چوائس کر لیں گے تو پھر آپ فردر سیٹ کرتے کرتے ultimately you will reach to the exact your most approximate value پہ آپ پہنچ جائیں گے اس کے بعد ریگولر فالسائی میتھڈ میں ہم نے بتایا تھا کہ فالس پوزیشن لیتے ہیں اور اس کے اندر آپ دو پوائنٹ لیتے ہیں اور اس کے بعد کنڈیشن اپلائی کرنے کے بعد then you try to reach to an approximate solution اس کے بعد لاسٹ ٹائم ہم نے بتایا تھا کہ میتھڈ آف اٹریشن ہے جس کے اندر ڈفرینٹ اٹریشن ہے اور اس میں ہم نے ایکسپلین یہ کیا تھا کہ پہلے آپ ایکس ناٹ سے اسٹارٹ کرتے ہیں پھر then you start doing x one is equal to five x not and then after that x two is equal to five x one x three is equal to five x two and so on so forth lastly آپ نے کہا تھا کہ x n plus one is equal to five x n ٹھیک ہے نا اور وہاں سے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کون سا طریقہ کار ہوتا ہے یہ چیز ہے that x is equal to a is the desired root of x is equal to five x suppose x not is as initial approximation the first and six approximation to the root can be obtained as جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ x one is equal to five x not and so on so forth x n plus one is equal to five x n جب ہم کمپلیٹ کر رہے تھے لاسٹ ٹائم تو یہی ہم نے فوکس کیا تھا نیوٹن ریپسن میتھڈ کے لیے تو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں بچوں کو نیوٹن ریپسن میتھڈ میں بیسیکلی ہم نے ان کو یہ بتایا کہ یہ ایک فارمولا دیا ساتھ میں کہ x n plus one is equal to x n minus f of x n divided by f dash x n اور اس طرح سے ہم ریٹریشن کرتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ جو ہمارا next point close to the actual root ہے وہ کون سا ہے اور نیوٹن رفسن میتھڈ سے اوپن انٹرول میں ہم نے ایک actually we apply a tangent یا ایک ٹینجنٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں ٹو دا کرو ایک رف ایسٹیمیٹ لیتے ہیں اور پھر سلولی اس فارمولے سے جو میں نے ابھی بتایا کہ x n plus one is equal to x n minus f of x n divided by f dash x n اس سے ہم اپروکسیمیٹ کرتے ہیں the root of the equation the given non linear equation اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ دو چار اٹریشنز میں we approach to the solution اور اس کو ہم نے گراف سے بھی ایکسپلین uh, کرنے کی کوشش کی اور ابھی سلائیڈوں سے uh, میں بھی if we get a chance ہم آپ کو دوبارہ اس گراف کو uh, دکھائیں گے ریپیٹ کریں گے تو بیسیکلی ڈاکٹر صاحب یہ ہم نے ان کو نیوٹن نیوٹرگرافسن میتھڈ کے بارے میں بتایا ہے ٹھیک ہے اس کو پھر دوبارہ سے وہ جو سلائس ہم نے آپ کو لاسٹ ٹائم دکھائی تھی اس کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کیا چیز ہے ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ ہمارے پاس کوئی پوائنٹ ایکس ناٹ دیا ہوا ہوتا ہے پہلے پھر اس کے بعد ہم نیکسٹ پوائنٹ پہ جانے کے لیے کیونکہ we are trying to find root پہلے ایک اپروکسیمیٹ کرتے ہیں پھر بیٹر اپروکسیمیشن کی طرف جاتے ہیں اینڈ الٹیمیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ بیسٹ اپروکسیمیشن کون سی ہوگی اسٹارٹ کیا تھا ایکس ون سے ایف ڈیش ایکس ناٹ یعنی ڈیریویٹو آپ کو معلوم کرنا پڑے گا اس کے بعد اس کو ہم نے کہا تھا کہ ایک بیٹر اپروکسیمیشن جو کہ جنرل نیوٹن کا فارمولا ہے دیٹس واٹ اٹ از کہ x n plus one is equal to x n minus f x n divide by f dash x n یہ ایک most generalise Newton Raphson formula ہے یہ ہم نے بتایا تھا اس طریقے سے اگر آپ کے پاس ایکس ناٹ دیا ہوا تو ایکس ون معلوم کر سکتے ہیں ایکس ون دیا ہوا تو ایکس ٹو معلوم کر سکتے ہیں سو آن سو فور تو یہ بھی وہ ایکشن کے ذریعے آپ آگے جا رہے ہوتے ہیں and you are trying to find the most نا یہ جو کس فین سے ہے کیا کیا بزنس فنامنا تھا کوئی یا آپ کے پاس کوئی فزیکل فنامنا تھا یا کوئی ریئیکشن um, تھا یا کوئی آپ نے کیمیکل پروسیس تھا ایکویشن آئی کہاں سے اور کتنی ایکوریسی آپ کو چاہیے کسی جگہ پہ آپ فور ڈگری پہ جاتے ہیں کسی جگہ فائیو ڈگری پہ اس سے کیا مراد ہے کہ آپ ڈیسیمل پلیسز کہاں پر دیکھتے ہیں کہ فائیو ڈیسیمل پلیسز کی بات کرتے ہیں سیون ڈیسیمل پلیسز کی بات کر رہے ہیں اینڈ سو آن سو فورتھ تو یہ جناب ہمارے پاس ایک جنرل فارمولا ہے once again I try to repeat it x n plus one یعنی کہ وہ point at the n plus one position n plus first position is equal to x n minus the value of f x at the point n divide by f dash x n یہ ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا اور لاسٹ ٹائم جب لیکچر مکمل کیا تھا تو ہم نے آپ کے لیے ایک ایگزامپل چھوڑی تھی ٹھیک ہے نا یہ ایگزامپل کیا تھی ہمارے پاس کہ x cube minus x minus one is equal to zero once again x cube minus x minus one is equal to zero ہم نے کہا تھا کہ اس کے آپ روٹس معلوم کریں with the help of Newton Raphson method Newton Raphson method میں کیا چیز ہے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں اینڈ دین سیم فارمولا کہ ایکس ون معلوم کریں گے x one is equal to x not minus f x not divide by f dash x not ٹھیک ہے نا یہ فارمولا رٹا لگ جانا چاہیے ٹھیک ہے بالکل صحیح طریقے سے کہ x n plus one is equal to immediately x n minus f x n divide by f dash x n اسی طریقے سے آپ کو اٹریٹو میتھڈ کے بھی طریقہ کار پتا ہونا چاہیے کہ x n plus one is equal to what five of x n یہ میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ میں کسی وقت ابھی استعمال کروں گا جب کنورجنس آف نیوٹن میتھڈ کی بات چیت ہوگی ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے پاس ایگزامپل ہے جو کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بچوں کو دی تھی ہم نے کہا تھا کہ آپ اس کو کر لیں گے بہت سارے بچوں نے مجھے دیکھ بتا رہے ہیں وہ لوگ بیٹھے ہوئے کر لی ہے اور بڑے خوش ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ ہماری غلطیاں نکالیں گے <laughs> لیکن پھر ہمارے آنسر سے ان کا آنسر میچ کرتا ہے کہ نہیں اپروکسیمیشن پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ہم چار ڈیسیمل پہ جاتے ہیں جی۔ لیکن وہاں دیا ہوا ہے کہ فور ڈیسیمل پلیسز تک ہم نے جانا ہے جی۔ تو چڑائی جی بالکل پلیز وہی طریقہ کار اسی طریقے سے اسٹارٹ کریں گے بالکل سمپل ایبینیشو یعنی فرسٹ پرنسپل سے یہ کوئی بھی طریقہ کار ہے میتھمیٹکس کی ایک خوبی ہے اور ایک آسانی ہے اور بڑی اچھی چیز ہے اس کی صحیح خوبصورتی یہی ہے کہ آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں جب اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے تو بڑا آسان ہو جائے گا جس وقت بھی آپ نے جمپ کرنے کی کوشش کی تو اس وقت پرابلم آئے گا یہ زندگی کے اندر بھی ہوتا ہے اور میتھمیٹکس تو میتھمیٹکس تو ایک ایک وے آف لائف ہے میتھمیٹکس میں جس طریقے سے آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ طریقے سے چلتے جاتے ہیں اگر زندگی میں بھی ایسی چلتے رہیں گے زندگی میں پرابلم نہیں آئے گی جس وقت جمپ کریں گے اوپر جانے کی کوشش کریں گے تو دیر از اے پاسبلٹی کہ چلے جائیں لیکن زیادہ چانسز یہ ہوتے ہیں کہ آپ گر جائیں گے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں وہی سمپل سے طریقے سے کہ پہلے ایف ایکس ہے آپ کے پاس x cube minus x minus one دیا ہوا ہے اس کی ویلو معلوم کی ایف ون وہ آپ کے پاس کیا ہے مائنس ون ایف ون یعنی ایکس کی ویلو آپ نے ون پٹ کی تو f one is equal to minus one پھر ایکس کے بعد f two is equal to five آیا یعنی ایکس کی اگر آپ ٹو سبسٹیوٹ کریں گے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا فائیو آ جائے گا therefore the root lies in the interval one two کیونکہ ان دونوں کی سائن جو ہے وہ کیا ہے ڈفرینٹ ہے اور ہمارے پاس وہ انٹرمیڈیٹ پراپرٹی ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر ایف ایکس ون اور ایف ایکس ٹو جو سائن اپوزٹ ہے تو وہ کیا ہوگا کہ جو کرو ہے that cuts at the X axis کسی نہ کسی جگہ پر وہ کٹ کر رہا ہوگا تو اس کا مطلب یہ therefore the root lies in the interval one and two یہ اس کے اندر اس کا روٹ ایگزٹ کرے گا پھر جناب ہم آگے چلتے ہیں تو پہلی چیز کیا ایف ڈیش ایکس معلوم کیا کیونکہ ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے F dash X equal to three X square minus one and F double dash X دوبارہ سے اس کا ڈیریویٹو معلوم کریں that is equal to six X یعنی ایف ڈیش ایکس کیا آ گیا تھا آپ کے پاس three X square minus one F double dash X آپ کے پاس سکس ایکس آ گیا پھر ویلیو سبسٹیچیوٹ کریں F one is equal to minus one F two is equal to five یہ تو ہم نے پہلے نکال لیا تھا اب ایف ڈبل ڈیش ون یعنی اس کی ویلیو سیکنڈ ڈیریویٹو کی at the point X equal to one is six and similarly F double dash 2 is equal to 12 معلوم ہے تو آپ ایکس ون معلوم کر سکتے ہیں ایکس ون کیسے معلوم کریں گے یہ بالکل ٹھیک ہے X X X one is equal to naught naught minus F divide by F dash X naught اور وہ چیزیں آپ نے کیلکولیٹ کی ہوئی ہیں یہ معلوم کیا کہ X one is equal to X naught minus F X naught divide by F dash X naught that is equal to minus five by eleven اس کو کیلکولیٹ کر لیں ہم نے کیلکولیٹ کیا آپ کے اسکرین پہ بھی آ رہا ہے one point five four five four five this is the value of X one اب اس میں آپ کے پاس the value of F at the point X one is given by one point one four five seven three اسی جگہ کیلکولیشن میں غلطی ہو سکتی ہے ٹائپنگ میں غلطی ہو سکتی ہے سکتا ہے تو وہ بات نہیں بیسیکلی آپ کو پروسیجر کا پروسیس کا پتہ ہو اگر پروسیس پروسیجر پتہ ہو تو اسٹیپ بائی اسٹیپ کر کے آپ ریکٹیفائی کریکشن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو نمبر کی گیم ہے کسی جگہ کوئی بھی ذرا سی ایرر ہو سکتا ہے تو پہلے جو دو لیکچر ہم نے آپ کو بتائے تھے اس میں اس کا نہیں بتایا تھا کہ آدمی کا ہیومن ایرر بھی ہو سکتا ہے اور آپ کو یہ پتا ہوگا کہ میکینیکل پرابلم یا میکینیکل فیلئر زیادہ تر ہیومن ایرر کی وجہ سے ہوتے ہیں اب اس کے بعد یہ اگر آپ سکسیسو اپروکسیمیشن دیکھنا چاہیں تو سکسیسو اپروکسیمیشن دیکھ لیں اسی طریقے سے ایکس ٹو کی ویلیو معلوم کر لیں گے وہ آ جائے گی one point three five nine six one X two is equal to one point three five nine six one and similarly the value of X three similarly the value of X four تو ہم جو زیادہ انٹرسٹیڈ ہیں وہ بعد میں ہیں ایکس فائیو کی ویلیو میں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایکس فائیو کی ویلیو کیا آئی ہے X five is equal to one point three two four seven one eight F X five is equal to one point eight two three into ten to the power minus seven تو اس سے ثابت یہ ہوا ہے سے یہ پتہ چلا کہ ریکوائرڈ آنسر یا required root is one point three two four seven کیونکہ ہمیں فور ڈیسی تک جانا تھا تو one point three two four seven یہ جناب ہم نے جواب نکالا اس کا کس سے by using Newton Raphson method doctor صاحب ہم نے کیا کیا once again Newton Raphson method apply کر کے اور فورتھ ڈیسیمل تک ہم نے آنسر نکالنا تھا جو کہ اس سے بیٹر آنسر نکالا ہے کہ F of X six is equal to X five is equal to one point eight two three into ten to power minus seven یعنی فائیو زیروز جو ہیں وہ اس سے پہلے آ جاتے ہیں تو it's a very good answer very close to the real answer یہ جو میتھڈ ہے یہ اٹریشن میتھڈ سے آپ کہیں گے بہتر ہے یا اس سے تھوڑا سا بہتر ہے تھوڑا سا نہیں بلکہ کافی بہتر ہے کیونکہ کلوز آنسر ہمیں دے دیتا ہے جلدی یہ بچے تو گھبرا رہے ہیں اس کو کیلکولیشن کرتے ہوئے کیا بات نہیں کیلکولیشن تو بہت آسان ہے کیونکہ آپ نے جنرل فارمولا انہیں بتایا کہ جو جنرل فارمولا ہے وہ X N plus one is equal to X N minus F of X N divided by F dash X N ہر بار انہوں نے یہ نکالنا ہے each time they calculate given X اس کو سبسٹیوٹ کر کے اگلا ایکس آ جائے گا پھر اگلا ایکس آ جائے گا اور correspondingly F of X N کی ویلیو نکالتے جانا ہے جہاں وہ کلوز ٹو زیرو آ جائے وہاں ان کا جواب آ جائے دیٹ از وہ جو بچہ بیٹھا ہے نا وہ سوال پوچھ رہا ہے جی کہ ایکس سیون معلوم کر سکتے ہیں بغیر ایکس فائیو معلوم کیا جی ایکس فائیو تو انہیں معلوم کرنا ہوگا they have to go step by step one two three four کیونکہ جب یہ ایکس سیون معلوم کرنا چاہیں گے تو انہیں ضرورت پڑے گی ایکس سکس معلوم کرنے کی اگر ایکس سکس نہیں پتا تو ایکس سیون کہاں سے پتا لگے گا ایکس سکس معلوم کرنے کے لیے انہیں ایکس فائیو پتا ہونا چاہیے تو اس لیے each step they must do and then reach the goal یہ دیکھیں یہ بات نوٹ کریں ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ آپ نے ایکس نوٹ سے اسٹارٹ کرنا ہے ایکس ون پہ جانا ہے ایکس ٹو پہ جانا ہے ایکس تھری پہ جانا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ کوئی اسٹیپ اگر مس کر گئے مثال کے طور سے ایکس فائیو آپ معلوم نہیں کرتے اور آپ کرنا چاہیں گے کہ ایکس ٹین معلوم کر لیں تو وہ معلوم نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا تو ساری ویلیوز آپ نے کیلکولیٹ کرنی ہے اور وہاں تک جانا ہے جہاں تک کہ آپ کو ڈیزائرڈ ویلیو آف ایکوریسی چاہیے ہوگی ٹھیک ہے نا یہ جیسے میں نے ہم نے بار بار آپ کو بتایا کہ آپ نے دیکھنا ہوگا کہ کتنے سگنیفیکنٹ ڈیجٹ تک آپ نے جانا ہے اور اس وقت تک جانا پڑے گا ابھی ہم تو اپنے جواب میں چار ڈیجٹس کی بات کہہ رہے ہیں اس لیے کیونکہ ہم ہینڈ کیلکولیشن کر رہے ہیں لیکن جب کمپیوٹر کی بات کرتے ہیں تو fifteen digits two hundred digits five hundred digits کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں اور وہاں پر اس طرح کی کیلکولیشنس ہوتی ہیں سوفیسکیٹڈ جب بہت سوفیسکیٹڈ ایریا میں کام کر رہے ہوں مثال کے طور سے کہ اگر آپ نیوکلیر انرجی میں کام کر رہے ہوں تو وہاں پہ اتنی سوفسٹیکیشن چاہیے ہوگی اسی طریقے سے اور بہت سارے سینسٹیو چیزیں جس میں آپ کام کر رہے ہیں یہ جو اسپیس شٹل جاتی ہے اس کے اندر بھی اس قسم کی چیزوں کو دیکھتے ہیں کیونکہ وہ تو مائنیور سا کوئی بھی فیکٹر کسی وقت بھی کوئی کٹاسٹرافی کا سبب بن سکتی ہیں تو اس لیے ہم اس میں بہت زیادہ محتاط ہوتے ہیں اور محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے آگے چلتے ہیں جناب یہ ہمارے پاس کچھ نوٹ ہیں کچھ وارننگس ہیں جو ہمیں دیکھنی ہے اور اس کو ضرور دیکھنا چاہیے پہلی چیز کیا ہے method such as bisection method and the false position method of finding roots of a non linear equation zero require bracketing of the root by two guesses ٹھیک ہے دو آپ کو گیس کرنے پڑیں گے ان کے اندر یہ ڈاکٹر صاحب نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا بڑے اچھی سے ایکسپلین کیا تھا کہ بریکٹنگ میتھڈ کیا ہوتا ہے اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر اس کے ان دونوں گیسز کے اندر کہ آپ کو ٹو گیسز کرنے ہوں گے دو تکے لگانے ہوں گے لیکن تکے جو ہیں وہ صحیح ہونے چاہیے جب آپ کھیل رہے ہوتے ہیں نا کرکٹ اگر فرسٹ یا کھیل رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک تکا لگاتے ہیں کہ جی یہ جو ٹیم ہے یہ سو کر لے گی یا سو اسکور کر لے گی لیکن وہ ٹیم جو دو سو کر جاتی ہے تو آپ کا تکا غلط ہو جاتا ہے وہ جو پہلا تکا آپ نے لگایا تھا گیس کیا تھا وہ اس لیے کیا تھا کہ دونوں ٹیموں کا آپ نے موازنہ کیا تھا اور کہا تھا کہ سو رنس کے اندر اس کو آؤٹ کر لیں گے لیکن وہ کسی وقت غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن یہاں پر یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ گیسز بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے لوپ کے اندر پھنس جائیں اور کمپیوٹر کو بھی لوپ کے اندر پھنسا دیں تو that's what is very important دوسری چیز یہ ہے کہ these methods are always convergent since they are based on reducing the interval between the two guesses to zero in on the root ٹھیک ہے نا یہ جو دونوں میتھڈ بتائے گئے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں these method are always convergent کیوں ہوتے ہیں کنورجنٹ اس لیے کہ ہم اس کو بریکٹ کے اندر ہی رکھتے ہیں باہر نہیں نکلنے پاتے so they have to converge to the root تو یہ اس لیے بڑی ایک اچھی سی بات ہے کہ ہمارے پاس بریکٹ کے اندر ہیں بریکٹڈ ہیں تو اس لیے یہ کنورٹ ہونا ہی ہونا ہے کس پوائنٹ پہ جائیں گے that something different but ultimately it will converge it will reach to a certain root in the Newton Raphson method the root is not bracketed یہ ڈاکٹر صاحب نے لاسٹ ٹائم ہی آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ یہ جو نیوٹن ریپسن میتھڈ ہے اس میں جو روٹ ہے یہ بریکٹ نہیں ہے یہ کہیں بھی جا سکتا ہے کبھی ڈائیورجنٹ ہو سکتا ہے کبھی کنورج ہو سکتا ہے یعنی کہ یہ جو الگوریتھم ہے یہ کسی وقت بہت بڑا آپ کو بہت دور تک لے جائے اور پھر بھی جواب نہیں ملے لیکن کسی وقت ایسا ہو سکتا ہے کہ بہت جلدی جواب مل جائے تو اس کو ہمیں چیک کرنا ہے کہ یہ کیا یہ نیوٹن ریفسن میتھڈ کنورجنٹ ہے یا نہیں ہے اگر کنورجنٹ نہیں ہے تو پھر تو ہم کسی وقت بھی پرابلم میں پھنس سکتے ہیں لیکن الٹیمیٹلی ہم دیکھیں گے شاید یہ کنورجنٹ ہوگا only one initial guess of the root is needed to get process to find the root of an equation اس کے اندر کیا کرنا پڑتا ہے ہمیں صرف اور صرف ایک گیس کرنا پڑتا ہے پہلے کیا کرنے پڑتے تھے ہمیں دو گیس کرنے پڑتے تھے لیکن نیوٹن ریپسن میتھڈ میں صرف ایک دفعہ ہی تکا لگانا ہے has a method falls in the category of open methods پہلے بریکٹڈ میتھڈ تھے نا یہ جو ہے یہ ایک اوپن میتھڈ کی کیٹیگری کے اندر آتا ہے اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے آگے چلے گئے ڈاکٹر صاحب یہ میں سلائز جو ہیں اس کو میں پڑھ رہا ہوں جی تاکہ جو بچے ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ ہو جائیں once this ground is made تو پھر ان کے ساتھ ہم ذرا انٹریکشن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ تھوڑا سا نوٹ ہے بالکل لاسٹ hmm. ٹائم ہم نے ایک آپ کو کیا فیگر سے رنگ میں جو ڈاکٹر کیا تھا وہاں پہ کیا کہا تھا کہ پہلے آپ کے پاس ایکس آئی پوائنٹ ہے پھر ایکس آئی پلس ون آ جاتا ہے پھر ایکس آئی پلس ٹو تو ہم نے وہاں پہ اس پوائنٹ پہ ایک ٹینجن ڈرا کیا تھا کچھ یاد ہے اچھی طریقے سے انہوں نے ایکسپلین کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم کس طریقے سے بیٹر اس کی طرف پہنچ رہے ہیں once again the Newton Raphson method is based on the principle that if the initial guess of the root of F X to zero is at X I then if one draws the tangent to the curve at F X I the point X I plus one where the tangent crosses X X is an improved estimate of the root یہ جناب یہ چیز میں نے یہاں آپ کو دوبارہ سے دکھا دی کیا کیا ٹینجنٹ پہلے آپ کے پاس وہ پوائنٹ لیا کوئی بھی پوائنٹ لیا وہاں پہ آپ نے ٹینجنٹ ڈرا کیا اب ٹینجنٹ ڈرا کرنے کے بعد کیا کیا آپ کے پاس ایکس آئی پلس ون ہے ٹھیک ہے نا ایکس آئی پلس ون کو پھر آپ جا کے دیکھیں اس کے اوپر جو کرو ہے اس پہ کٹ کر کے دیکھیں وہ آپ کے پاس آ جائے گا ایکس آئی پلس ون اور اس کا وائی کوآڈینیٹ آ جائے گا F I of X plus one اب اس پوائنٹ پہ پھر ٹینجن ڈرا کریں ٹینجن ڈرا کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک اس سے ایک بیٹر سولوشن آئے گا ڈاکٹر صاحب یہی ہم نے لاسٹ ٹائم یہی بتایا تھا جی اور گراف سے بھی صاف دکھ رہا ہے کہ وہ ان کی طرف کیسے پوائنٹس جو ہیں کنورج ہو رہے ہیں ٹو دا ریئل روٹ تو یہاں صرف تین دکھائے گئے ہیں ہم نے صرف تین پوائنٹ دکھائے ہیں X I X I plus one X I plus two لیکن اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کم بھی ہو سکتے ہیں یہی تو فائدہ نا کہ کمپیوٹر کا لیکن کمپیوٹر کا فائدہ جی۔ یہی ہے جی، کہ ہم تو ہاتھ سے تین بڑی مشکل سے ڈرا کیے تھے اور خاص کر کے جس وقت یہ ٹرانسپیرنسی بنانا پڑا تو پوری رات لگ گئی تباہ جی۔ کیونکہ ہمیں اتنا زیادہ مہارت نہیں لیکن یہ جو اسٹوڈینٹس ہیں ہمارے جو لوگ بڑے تیز ہیں اور بڑی جلدی ڈرا کر لیتے ہیں ان کے پاس بڑے اچھے اچھے پیکج ہیں تو وہ اگر جب کمپیوٹر میں پروگرامنگ کریں گے تو they can have N number of points اور بہت قریب جلدی سے پہنچ جائیں گے اب جو بھی میتھڈ ہیں اس کے کچھ نہ کچھ فائدے ہوتے ہیں کچھ لمیٹیشنس ہوتے ہیں کچھ پرابلمس ہوتے ہیں تو اس کے بھی کچھ لمیٹیشنس ہیں ڈرا بیکس ہیں کچھ نقصان ہیں کچھ پرابلمس ہیں وہ پرابلمس ہم دھیرے دھیرے کر کے ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں اب مثال کے طور سے یہ پہلے جو ہے ڈائیورجنس ایٹ انفلیکشن پوائنٹس گو کہ لگتا تو بڑا وہ ہے کہ ایک دفعہ پھر ریوائز کر دیں کہ انفلیکشن پوائنٹس کیا ہوتے ہیں ہاں، بالکل یہ ضروری ہے یاد دہانی کے لیے کیونکہ ہو سکتا ہے بہت ساروں کو تو یاد ہوگا لیکن کچھ بچوں کو یاد نہ ہو in that case it is good to remind then جی بالکل آپ کو یاد ہوگا کہ ہم میکسیما اور منیما معلوم کیا کرتے ہیں ڈفرینشیل ڈفرینشیل کیلکولس میں اگر ہم اگر ایک فنکشن ہے ویری کر رہا ہے تو اس میں بعض اوقات ویریشن آتی ہے it goes up and down it touch is a maximum point it touch a minimum point تو اگر ویریبل کرو ہے اور ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی اس میں کتنے میکسیمم ہیں کتنے منیمم ہیں تو وی ڈیفرینشیٹ دا فنکشن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اٹس ویری کلیئر جہاں پر جو فنکشن ہے وہ اپنی ڈائریکشن کو چینج کر رہا ہے یعنی میکسیمم سے منیمم کی طرف جا رہا ہے یا منیمم سے میکسیمم کی طرف جا رہا ہے it's very easy to determine لیکن بہت ساری جگہیں اس طرح سے اور یہ ہم ڈیٹرمن کرتے ہیں by finding out the derivative of the function at that given point جہاں پر وہ اپنی ڈائریکشن کو چینج کر رہا ہے مگر بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اپنی ڈائریکشن کو اس سٹل طریقے سے چینج کرتا ہے کہ یہ معلوم نہیں ہو پاتا کہ یہاں پر انکریمنٹ ہے یعنی وہ میکسیمم کی طرف جا رہا ہے یا منیمم کی طرف جا رہا ہے تو وہ پوائنٹ جہاں پر چینج ان ڈائریکشن معلوم کرنا مشکل ہو جائے تو وہ پوائنٹ پوائنٹ آف انفلیکشن کہلاتا ہے یعنی کہ جس پہ بیسیکلی بی زیرو ہوتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے ایکچولی کہ جب ہم معلوم کرنا چاہیں کہ میکسیمم یا منیمم پوائنٹ ایکسٹریم پوائنٹس بھی کہتے ہیں کہ یہ کون سے ہیں تو ہم first derivative F dash X equal to zero substitute کرتے ہیں وہاں سے ہمیں یہ پوائنٹس مل جاتے ہیں جو یا منیمم ہوں گے یا میکسیمم ہوں گے پھر اس کے بعد ہم سیکنڈ ڈیریویٹو کیلکولیٹ کرتے ہیں اگر سیکنڈ ڈیریویٹو پازیٹیو ہو تو پھر جو پوائنٹس آئے تھے F dash X equal to zero پر وہ منیمم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور اگر F F double dash X minus ہو جائے تو وہ میکسیمم کو شو کرتے ہیں لیکن اگر F double dash F second derivative of F zero ہو جائے تو پھر وہاں پر پوائنٹ آف انفلیکشن ہو یہی چیز یہاں پر بھی جو ہم ابھی کر رہے ہیں اس میتھڈ جی۔ کے اندر جی۔ بعض نیوٹن میتھڈ میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس جو انیشیل گیس ہے یا کوئی بھی میں وہاں پر پوائنٹ آف انفلیکشن کے قریب قریب پہنچ گئے جی, جی۔ جس جگہ پہ جو ڈاکٹر نے بتایا کہ F double dash X zero ہوگا اگر اس پوائنٹ پر اس جگہ پر آپ دیکھنا شروع کر دیں یا آپ نے اتفاق سے آپ نے جو انیشل گیس کیا ہے ہے یا کوئی میں آپ کا جو پوائنٹ وہاں تک پہنچ گیا تو پھر یہ ہو جائے گا یعنی اس کیس میں آپ کے پاس جو ہے وہ ڈائیورج ہونا شروع ہو جائے گا تو یہ خیال رکھیے گا کہ انفلیکشن پوائنٹ پہ یہ ہو جاتا ہے کون سا نیوٹن ریپسن میتھڈ کا یہ ایک اس میں خرابی ہے یہ اس کی شارٹ کمنگ ہے اس کی ایک ویکنیس ہے دوسری چیز آپ کو پتا نا کہ X I plus one is equal to X I minus F F X X I I اور ڈیش یہ تو پوائنٹ ہے نا اس میں اتفاق سے ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایف ڈیش ایکس آئی جو ہے وہ زیرو ہو جائے اگر وہ زیرو ہو گیا تو پھر دوبارہ سے ڈائیورج ہو جائے گا یہ ہم کہتے ہیں ڈویژن آف زیرو اور near zero if an iteration we come across the division by zero اور near zero number then we get a large magnitude for the next of X I plus one یعنی کہ کسی صورت سے کہ ایف ڈیش ایکس آئی آپ کے پاس زیرو ہو جائے پھر کیا ہوگا پھر آپ کے پاس نیکسٹ جو ویلو ہوگی وہ بہت بڑی ہوگی and we will not be able to calculate that one ایک تھرڈ جو اس کی پراپرٹی ہے وہ وہ روٹ جمپنگ کی ہے ٹھیک ہے نا روٹ جمپنگ سے کیا مراد جیسے نظر آ رہا ہے کہ روٹ ادھر ادھر بھاگتے پھریں جمپنگ کرتے رہیں in some cases where the function F X is oscillating and has a number of roots one may choose an initial guess close to a root however the guesses may jump and convert to some other root ٹھیک ہے نا تو یہ آپ کے پاس کافی ساری جو ویلیوز آ رہی ہیں اس میں سے کوئی سے گیس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اس گیس کے اندر کسی وقت کا صحیح ہو سکتا ہے کسی وقت غلط ہو سکتا ہے جی۔ یہ انہیں ہم نے تھورٹیکلی آپ نے بہت انہیں ایکسپلین کر کے بتایا ساری جو اس کے شارٹ کمنگس ہیں وہ بتا دی یہ بتائی ہے for the sake of completeness عام طور سے یہ نہیں کہ یہ ہر بار ہوتی ہیں یہ ریلیٹیولی کم ہوں گی لیکن بہرحال ان کی پاسبلٹی ایگزٹ کرتی ہے ہو سکتا تو for the sake of completeness آپ نے انہیں بہت پوری طرح سے ڈیٹیل سے بتا دیا اسٹوڈینٹس کو کہ یہ چیزیں بھی یاد رکھنے کی ہیں کہ بعض اوقات اگر یہ ایف ڈیفر ڈیریویٹو کیلکولیٹ کر رہے ہیں اور سیکنڈ ڈیریویٹو بھی جو ہم نے کیلکولیٹ کر کے دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ نان زیرو ہو اگر وہ بھی زیرو ہو جائے تو پھر دے شوڈ امیڈیٹلی نو کہ there this is a warning there can be a problem they should try something else good یہ ہم نے ابھی تین کی بات کی ہے نیکسٹ ہے oscillation near local maximum and minimum کئی طرح کے ہوتے ہیں منیمم میکسیمم لوکل کی بات کرتے ہیں گلوبل کی بھی بات کرتے ہیں لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ میکسیمم منیمم کے پاس اگر یہ ہے اور اس کا آسولیشن شروع ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے آسولیشنس نیئر لوکل منیما اور maxima results obtain from Newton Raphson method میں oscillate about the local maxima اور minima without converging on a root but converging on the local maxima اور منیما یعنی یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ وہاں پہ لوکل منیما اور میکسیما پہ وہ کنورج کر رہے ہیں eventually it may lead to division to a number close to zero and may diverge جہاں پر بھی وہ ایف ڈیش ایکس کی بات ہو رہی ہے نا جہاں ایف ڈیش ایکس زیرو ہو گیا یا نیئر زیرو کے پاس پہنچ گیا تو آپ کے پاس جو پوائنٹ ہے نا وہ بہت ہی بڑا ہو جائے گا and it will start diverging میں ایک دو چھوٹی چھوٹی انہیں مثال دوں آسیلیٹو بیہیویئر بہیویئر کی کہ بہت سارے اسٹوڈینٹس کو کرکٹ کا شوق ہوگا تو بعض اوقات جس وقت بہت ایک نازک سا کٹ لگ کے اور کوئی فیلڈر کیچ پکڑتا ہے تو اس کٹ کا نہ امپائر کو پتا لگتا ہے نہ فیلڈروں کو پتا لگتا ہے تو پھر وہ کیمرے سے اور ساؤنڈ ڈیوائسز سے دوسرے گرافیکل ڈیوائسز سے وہ شو کرتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر اس کی ریپروڈکشن آف دا ساؤنڈ تو ساؤنڈ کا جو بیہیویئر ہے وہ سڈنلی ایک دم سے بہت ساری ویوز ایسے اوپر نیچے اوپر نیچے دکھائی دے رہی ہوتی ہیں اور actually that behaviour is the oscillatory behaviour to which this author is referring to اور وہاں پر اس وقت پھر روٹ کو ایگزیکٹ روٹ کو معلوم کرنا مشکل ہو جاتا ہے یہ ایک ایگزامپل ہے میں نے کہا یہ اسٹوڈنٹ نے دیکھی ہوگی انہوں نے سائن فنکشن کو سائن فنکشن کا گراف بھی دیکھا ہوگا سائن فنکشن کو سائن فنکشن جس وقت ایکس ایکسس کو کراس کرتے ہیں تو وہ روٹ بڑا کلیئر صاف دکھائی دیتا ہے لیکن اگر کوئی بہت جلدی تیزی سے کوئی فنکشن اوپر نیچے ہو رہا ہو اور ایکس ایکسس کو کراس کر رہا ہو تو وہاں پر پھر روٹ کو ایکزیکٹ معلوم کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے because the distance between the two roots is very small تو وہ وہاں پر پتہ نہیں لگتا ہے اور یہی ہوتا ہے کہ اگر ارتھ کے بھی وہ ڈیپیکٹ کرتے ہیں انرجی لیول چل رہے ہیں اور ایک سرٹن ایک لیول جو ہے وہ مینٹین ہو رہا ہے لیکن جہاں پر ارتھ کو ایگزٹ کر شو ہوتا ہے یا زلزلہ آتا ہے یا اس کی کوئی انرجی وہ چھوٹا ہو یا زیادہ ہو تو ریکٹر اسکیل آج کل عام طور سے کہا جاتا ہے تو اس کی جو ویب موشن ہے وہ بھی اسی طرح کی ہوتی ہے کہ وہ بیہیویئر شو کرتا ہے اور بہت تیزی سے اوپر نیچے موو کرتا ہے اور that is another example of this kind of آج کل تو بس اور آج کل ہاں اللہ تعالیٰ جی بالکل معافی مانگنی چاہیے we are in the middle of this kind of thing Pakistan آج کل uh, اس پرابلم میں ہے بہت نقصان ہوا کشمیر میں لیکن بہرحال یہ صرف بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ گرافیکل پکچر میں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا آسیلیٹری سے کیا مطلب پچھلے دنوں ٹی وی میں بچوں نے بہت دیکھا بہت دیکھا ہوگا ویوز ویوز ویوز کی کی بات بات کر رہے تھے ایس تو وہ یہی ہیں جی اب سٹارٹ کرتے ہیں جناب convergence of Newton Raphson methods ٹھیک میتھڈ نیوٹن کنورجنس کی بات کرتے ہیں لاسٹ ٹائم ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کنورٹ کرتا ہے کوڈریٹیکلی یعنی سیکنڈ آرڈر کے اوپر یہ کنورج کرتا ہے تو اس پہ ہم دیکھیں گے جب سیکنڈ آرڈر کی بات کر رہے ہیں تو وہی کچھ ٹیلرس ایکسپینشن کی بات کر رہے ہیں ہم اس کو تھیوریٹیکل بھی بتائیں گے آپ کو تھوڑا سا پریکٹیکل بھی بتائیں گے لیکن تھیوریٹیکل جو ہوگا وہ تھوڑا تھوڑا سا کمپلیکیٹ ہوگا تو میں جلدی سے اس کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ آپ کو زیادہ کمپلیکیشن میں میں الجھانا نہیں چاہوں گا لیکن جو براڈ چیزیں ہیں وہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ اس کو آپ دیکھیں فوکس کریں اس پہ تھوڑا سا ٹائم بھی لگائیں تھوڑا سمجھنے کی بھی کوشش کریں کہ کیا ہو کیا رہا ہے ٹھیک ہے نا اگر ہم سب سے پہلے اسٹارٹ کریں لاسٹ ٹائم ہم نے ایک تھیورم کیا تھا جس میں ہم نے کہا تھا کہ phi dash x should be less than one ٹھیک ہے نا یہ کس کی بات کی تھی جس میں ہم اٹریٹ میتھڈ کی بات چیت کر رہے ہیں تو ہم اس کو کیا کریں گے نیوٹن ریپس میتھڈ کو ہم اس کے ساتھ ہی اکویٹ کریں گے کس کے ساتھ ایکولنس تھوڑا سا ہم کرتے ہیں ایٹریٹو میتھڈ کے ساتھ اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ کنورج کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے یا وہ property phi dash x less than one والی ہے یہاں پہ ہولڈ کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے let's try to do it لیکن جیسے میں نے بتایا کہ بعد میں اس کو ایکسپلین کریں گے اور ایکسپلین کرنے کے بعد تھوڑا سا ثقیل سا میتھمیٹکس ہے اب آپ تو کافی ایڈوانس ہو گئے ہیں جس میں آپ نے ڈفرینسیشن بھی پڑھی ہوئی ہے جس کے اندر آپ نے انفینٹ سیریز بھی شاید پڑھی ہوگی اور بہت ساری چیزیں تو یہ آپ کو پتہ ہو جانا چاہیے آپ نے شاید کمپلیکسٹی تھیوری بھی پڑھی ہوگی جس کے اندر الگوریتھم کو کمپیئر کیا ہوگا اگر نہیں ہے تو دیکھ لیتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ کنورٹ کر رہا ہے کہ کوڈریٹیکلی کر رہا ہے یا کیوبیکلی کر رہا ہے یا بائی کوڈریٹک ہو رہا ہے and so on so forth let's try to have some sort of analogous thing ہم نے اسٹارٹ کیا تھا کہ نیوٹن ریپسن میتھڈ میں کوئی بھی چیز معلوم کرنے کے لیے فارمولا ہے یعنی کہ کوئی بھی بیٹر اپروکسیمیشن معلوم کرنے کے لیے ایک فارمولا ہے x n plus one is equal to x n minus f x n divided by f dash x n یعنی کہ value of the function at the point x n اور ایکس این کیا ہے کوئی بھی پوائنٹ ہو سکتا ہے x naught x one x two x n n x n plus one x n معلوم ہے تو ایکس این پلس ون کیسے معلوم کریں گے اگر ایکس این پلس ون ہے آپ کے پاس معلوم تو پھر ایکس این پلس ٹو کیسے معلوم کریں گے یہ فارمولا ہمارے پاس موجود ہے اگر اسی کو ہم کمپیئر کریں اٹریٹو میتھڈ اس میں کیا کہا تھا میں نے x n plus one is equal to phi x n یہ کہا تھا نا اب یہ دونوں کے سائڈ کو اگر آپ دیکھیں ایک اکویشن ہے x n plus one is equal to x n minus f x n divided by f dash x n اور دوسری ہے x n plus one is equal to phi x n دونوں کے لیفٹ ہینڈ سائڈ سیم ہے ان کو اکویٹ کریں گے تو آپ کے پاس کیا جائے گا phi of x n is equal to what x n minus f x n divided by f dash x n اب یہ ایکس این ہر ایک جگہ آ رہا ہے ایکس این کو نکال کے خالی ہم ایکس رکھ دیتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آئے گا phi x is equal to x minus f x divided by f dash x یہی ہے جی ہاں بالکل یہی ہے کہ phi x is equal to x minus f x over f dash x یہ جناب آپ کے پاس ایک فارمولا آ گیا اب اس میں اگر ہم دیکھیں کہ phi dash x is less than one ٹھیک ہے نا یعنی phi dash x is less than one ہم نے کہا تھا تو دونوں سائڈ کو اگر ڈیفرینشیٹ کریں تو phi dash x is equal to اب رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے آپ کے پاس لکھا ہوا ہے x minus f x divided by f dash x right hand side کو اگر آپ ڈیفرینشیٹ کریں گے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا ایکس کا ڈیفرنشیل جو ہوگا آپ کے پاس ون آ جائے گا ون مائنس اور یہ یو اور وی فارم سے ڈیفرینشیٹ کر لیں اینڈ جس میں ایف ڈیش ایکس آپ کے پاس ہول اسکوائر آ جائے گا پھر سو آن سو فور کیا کہتے ہیں یو اور وی کا v square v v v into into differential differential of of u u minus ٹھیک ہے d u by d x minus u into d v by d x divided by v square وہ فارمولا یہاں لگائیں اور لگانے کے بعد وہ condition less than equal to less than one کی لگا کے دیکھیں تو ہمارے پاس کیا آئے گا یہ آپ کے پاس نیکسٹ ٹرین کے پر آتی ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں The iteration method converges if phi dash x less than 1. Therefore, Newton-Raphson formula converges provided fx into f double dash x, the absolute value of that one. Once again, the absolute value of fx into f double dash x should be less than f dash x absolute value whole square in the interval considered. تو جناب یہ ایک ڈاکٹر صاحب ہم نے کنڈیشن میں بتا دی کہ نیوٹن ریپسن میتھڈ میں اگر آپ کے پاس ایف ایکس دیا ہوا ہے ایف ڈیش ایکس آپ معلوم کر سکتے ہیں ایف ڈبل ڈیش ایکس معلوم کر سکتے ہیں جی۔ ہم نے یہ کہا کہ f x into f double dash x اس کا جو ماڈلس ان کے دونوں کا پروڈکٹ وہ لیس دین 1 ہے should be less than equal to آپ کے پاس whole square f dash x whole square ہوگی جی shall I repeat it again نہیں um, یہ آپ نے بالکل واضح کر دیا اس کو ایکسپلین کیا کہ ہم نے کمپیئر کیا ہے اٹریٹیو میتھڈ کے فارمولے کو لے کے phi dash x modulus one less less than one اور اس کو نیوٹن فارمولے سے جب ایکویٹ کر کے لکھا تو جو ٹرم جو کنڈیشن ہمارے پاس آتی وہ ایف ایکس تو یہ ہم نے یہاں پر اسکرین کے اوپر آ رہی ہے اور جناب یہ کنڈیشن یاد رکھیے گا کہ f x into double dash x اس کی یہ کنڈیشن اگر آپ کے پاس ہوگی تو آپ کے پاس کیا ہوگا نیوٹن ریپسن میتھڈ جو ہے وہ کنورج کرے گا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب جی کہ Newton Raphson formula there for converges provided the initial approximation x naught is chosen sufficiently close to the root and are continuous and bounded any small interval containing the root یہ کنڈیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا this is what we have tried to explain given it you on the screen and also on the transparency doctor صاحب یہ جو الگوریتھمس ہیں بہت سارے تو لینئرلی کنورٹ کر جاتے ہیں بہت سارے کر جاتے ہیں جی. بہت ساروں کا آرڈر زیادہ ہوتا ہے جی. اس پہ کافی سارا کام ہو رہا ہے خاص کر کے کمپیوٹر سائنس آنے کے بعد تو الگوریتھم کی کمپلیکسٹی دیکھنی ہوتی ہے جی. اس کی ایک خاص ایک ڈیفینیشن ہے وہ ڈیفینیشن میں نے لکھی ہے بچوں کے لیے ہم لوگوں نے جو موسٹ اپروپریٹ تھی وہ لکھ لی ہے وہ لکھ ایک دفعہ میں پڑھ لیتا ہوں جی بتا دیجیے بتا دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر بچوں کو بتاتے ہیں کہ جو نیوٹن ریپسن میتھڈ ہے یہ کوڈریٹکلی کنورج کرتا کنورج کرتا ہے یعنی اس کا آرڈر جو ہے وہ ٹو ہے ٹو ہے ٹھیک ہے نا ایک تو جنرل ڈیفینیشن بتاتے ہیں کہ کے آرڈر کیا ہوتا ہے and then after that you can see the order two کیا ہوگا کس طریقے سے وہ کنورج کرے گا کیوں جی ٹھیک بات ہے کیوں بچوں سمجھ میں آ رہی بات نہیں آ رہی ہے بالکل آ رہی ہوگی ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح سے کوئی بھی آپ کے پاس الگوریتھم دیا ہوا ہے یہ پروسیجر دیا ہوا ہے یعنی کہ نیوٹن ریپسن میتھڈ جو دیا ہوا ہے یا آپ کے پاس میتھڈ دیا ہوا ہے یا کوئی بھی ہے تو آپ دیکھیں کتنی جلدی وہ کنورٹ کر رہا ہے یعنی کتنی جلدی آپ کے پاس وہ سولوشن پہ پہنچ رہا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ہم نے دیکھنا ہوگا تو ایک ڈیفینیشن ہے ڈیفینیشن کیا ہے let x n is equal to alpha plus epsilon ٹھیک ہے نا کوئی ایکس این ایک پوائنٹ دیا ہوا ہے is equal to plus n اور دوسرا نیکسٹ پوائنٹ دیا ہوا ہے ایکس این پلس ون دوسری approximation is equal to alpha plus epsilon n plus one where alpha is a root of f x equal to zero یہ تو الفا روٹ ہے اس کے بعد ہم نے کیا کہا کہ دوسرا پوائنٹ دیکھا اس کے قریبی تو وہ ایکس این ایک ہے اور ایک ایکس این پلس ون ہے if you can prove that epsilon n plus one is equal to k into epsilon n to the power p where k is a constant and epsilon n is the error involved at the nth step while finding the root by iterative method then the rate of convergence of the method is p یعنی کیا کہا ہے ہم نے کہ اگر آپ کے پاس x n is equal to alpha plus epsilon n ہے ٹھیک ہے نا ایکس این آپ نے کوئی ڈھونڈ رہے نا اپروکسیمیشن الفا تو اس کا روٹ ہے اور اس کے بعد پلس اس کے بعد ایپسلون این تو یہ ایک ایرر ہے کون سے پوائنٹ پہ این ایچ پوائنٹ پر ہے اس کے بعد ایپسلون این پلس ون جو ہے وہ کیا ایرر ہے این پلس ون پہ اور اگر ہم یہ کہہ سکیں یہ پروو کر سکیں کسی طرح سے کہ epsilon n plus one is equal to k into epsilon n to the power p یہ جو چیز ہوگی یہ کنورجنس کا آرڈر جو ہوگا اس کا پی ہوگا یہ فارمولا یاد رکھیے گا کہ epsilon n plus one is equal to k into epsilon n to the power p ہونا چاہیے تو پی جو اس کا پاور آئی ہے یہ اس کا آرڈر ہوگا then the rate of convergence of the method is p یعنی جس طریقے سے جتنی تیزی کے ساتھ وہ کنورٹ کرے گا دیٹ از واٹ دا پی از اس میں یہ یاد رکھنے کی بات ہے جیسے آپ نے ڈاکٹر صاحب ابھی پچھلی اسکرین میں بڑا ایکسکلینتھ کر کے اور بار بار بتایا ریپیٹ کیا اس کو اسٹوڈنٹس کو سمجھنے کے لیے اور ان کی آسانی کے لیے کہ جو روٹ ہم نے اپروکسیمیٹ کرنا ہے وہ روٹ ہم نے چوز کرنی ہے sufficiently close to the actual root exactly یہ بڑا ضروری ہے تو یہاں پر جو جنرل ڈیفینیشن ہے اس میں بھی یہ چیز شو ہو رہی ہے کہ x n is being chosen as alpha plus epsilon تو الفا ایکچوئل روٹ ہے اور ایپسائلون اسمال ایرر ہے تو ایک جو ڈز ایرر ہے تو اس کی سلائٹ ویریشن انہوں نے دی ہے تو یہی کنڈیشن آپ تھوڑی دیر پہلے انہیں بتا چکے ہیں اب یہ میتھمیٹیکلی اس کو فردر ایلیبوریٹ کیا گیا اور جنرلائز فارم میں ڈیفائن کیا گیا اب ایسا کرتا ہوں کہ میں یہ جو نیوٹن ریپسن میتھڈ کو دیکھتا ہوں جی جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ اس میں میتھمیٹیکل کیلکولیشن زیادہ ہیں کمپیوٹیشن ورکنگ ہے زیادہ ہے تو بچوں سے میں کرتا ہوں کہ ساتھ ساتھ اسکرین پہ دیکھتے رہیں جی بالکل آئے گی اور میں اسٹیپ بائی اسٹیپ کی کوشش کرتے ہیں جی ہم یہ کیا کہہ رہے ہیں the Newton Raphson method converges quadratically یعنی کہ یہ ہم اس کو پروو کرنا چاہ رہے ہیں جی. کہ جو نیوٹن ریپسن میتھڈ ہے یہ کوالٹیکلی کنورج کرتا ہے تو وہی اسٹارٹ کیا ہم نے کہ x n is equal to alpha plus epsilon n x n plus one is equal to alpha plus epsilon n plus one وہی ہم نے سپوز کیا جی. یہاں پر بھی where alpha is the root of f x equal to zero and epsilon n is the error involved at the n step while finding the root by Newton formula ٹھیک ہے نا یہ دو ہم نے پوائنٹ لے لے لیے ایک ایکشن لیا اور اور اس پہ ہم وہی کریں گے کہ یہاں پر جب سیکنڈ آرڈر بچوں کی کلیئرٹی کے لیے جی ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں آپس میں ہماری تو سمجھ میں شاید بات آ گئی ہے جی۔ بچوں کے سمجھانے کے لیے کہ epsilon n plus one epsilon n plus one should be equal to k into epsilon n to the power p یہ جنرل فارمولا ہے یہاں پر پی کی ویلیو آپ کو ہمارے پاس کیا آنی چاہیے یہاں پر ٹو آنی چاہیے ٹھیک ہے اگر ٹو نہیں آتی ہے تو یہ جو آپ کی ازرشن ہے کہ کوالٹیکلی غلط ہے اس کو کرنے کے لیے تھوڑا سا کیئرس میتھڈ پھر لگائیں گے کہ ہم نے کیا کیا ہے وہی چیز آپ کے پاس x n plus one is equal to formula لگایا یہاں پہ alpha plus epsilon n plus one is equal to alpha plus epsilon n plus وہ فارمولا جو بھی ہے اور دونوں سائڈ سے الفا کینسل ہو جائے گا تو آپ کے پاس کیا جائے گا ایپسلون این پلس ون کی ویلیو وہ کیا ہوگی epsilon n plus one is equal to epsilon n minus f of alpha plus epsilon n divided by f dash of alpha plus epsilon n ٹھیک ہے نا اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ ایکسپینڈ کر لیں آپ جس طریقے سے بھی مرضی سو کرنا چاہیں سو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹیلرس ایکسپینشن سے ہم نے اس کو کیا ایکسپینڈ ایکسپینڈ کرنے کے بعد ہم نے کہا کہ سیکنڈ آرڈر کے بعد جتنی ٹرمس اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں سیکنڈ آرڈر تک کے لیے اس کو رکھیں یہ جو آپ کی اسکرین پہ آئی ہے یہ ٹیلر ایکسپینشن سے ہم نے لکھا ہوا ہے اس میں این پلس ون کی ویلیو آئی ہے میں اس کو پڑھتا نہیں ہوں آپ اس کو دیکھ لیں اور چیک کر لیں شاید یہ صحیح ہوگی اسٹوڈینٹ کی آسانی کے لیے سملیرٹی وہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل ٹیلر لکھا ہوا بھی ہے اس کے اسکرین پر کہ ایکسپینشن کو فارمولے کو یوز کیا گیا تو ہمارے پاس some small multiplied by f dash پھر ایف ڈبل ڈیش پھر ایف ٹریپل ڈیش ہوگا اور وہاں پر ایچ ہوتا ہے یہاں بالکل ٹھیک ہے جناب نیکسٹ اس پہ ہم نے کیا کہا since is a root of since is a root f b to zero یہ کی value ہے یہ دیکھیں اس میں ہم نے کیا کیا ہے اس کو سے کرنے کے بعد کو کو کر دیا ہے جس میں پڑھ لیتا ہوں یعنی کہ جو آرڈر کیوب کی ہیں وہ ٹرم ہم نے ساری کی ساری جم لمپ کر کے ایک جگہ رکھ دی ہے ہمارے پاس جو فرسٹ ٹرم آئی ہے وہ آئی ہے epsilon n square f double dash a divide by two two f dash a اس کے اندر آپ کے پاس آ گئی ہے epsilon n square plus the terms containing epsilon n cube ٹھیک ہے اس میں سمپل چیز ہے ارینجنگ ہے سمپل الجبرا ہے اور کچھ نہیں ہے آپ اس میں لکھ لیتے ہیں اور neglecting terms of order epsilon n cube and higher power کیوں کیا ہے کیونکہ وہ بہت چھوٹی ہو جاتی ہے نا ایپسلون این بہت چھوٹے جیسے ہم نے کہا تھا ایرر ہے بہت ہی چھوٹا سا پوائنٹ زیرو زیرو ون تو اس کو ہم نے اگنور کر دیا ہے تو ہمارے پاس کیا گیا epsilon n plus one is equal to k into epsilon n whole square once again epsilon n plus one is equal to k into epsilon n square وہ ٹو جو ہے وہ وہی اسکوائر ٹرم آ رہی یہ ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس آ گیا ہے کہ جس کے اندر ہمارے پاس پی کی ویلیو ٹو ہے جی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو نیوٹن ریپسن میتھڈ ہے یہ کوالٹیکلی کنورج کر کنورج کر اس کی آرڈر آف کنورجنس ٹو ہے ٹو ہے پی کی ویلیو ٹو آ گئی جی تو اسٹوڈینٹس اس بات میں فرق کریں گے کہ لینیئرلی کا مطلب یہ ہے کہ وہ پرپورشنیٹ ہے پہلے آپ ایک سٹیپ جائیں گے پھر دوسرا جائیں گے پھر تیسرا جائیں گے تو یہ ایک جمپنگ سٹیپ ہے یہ جہاں وہ چار سٹیپ لیتا ہے یہ دو سٹیپ میں وہ کام کر دیتا ہے تو دس از واٹ دی امپلیکیشن از تو this does the work quicker ہسپتال ٹھیک ہے وہ اسی طریقے سے ہمارے پاس کے کی ویلیو جو یہاں پہ کے ہے کانسٹنٹ ہے جی ہاں۔ ہمیں پتا ہے کہ f double dash alpha divide by two f dash alpha ٹھیک ہے جی بالکل یہ ہمارے پاس کے کی ویلیو آ گئی اس طریقے سے ہم نے پروف کیا ہے کہ جی کہ نیوٹن ریپسن میتھڈ ہے سیکنڈ آرڈر کنورجنس اور کنورجنس کوڈریٹیکلی جی اس کی فاسٹر ریٹ آف کنورجنس کو اسٹیبلش کیا ٹھیک ہے جناب جی تو یہاں تک تو میرے خیال میں بچوں کے لیے بڑی آسانی ہو گئی ہو گئی جی الیبوریٹ کر دیا اب نے کوئی ایک آدھ ایگزامپل اور اس طرح کی اس کی اپلیکیشن بتا دیجیے جی ایگزامپل میں نے کھولی ہے اسکرین کے اوپر آئی ہے بچوں کے لیے اس ایگزامپل کو کرنے سے پہلے دوبارہ سے ہم بتا دیں ہم شاید شروع میں بھول گئے کہ یہ لیکچرز ہیں Virtual University government of Pakistan کے ورچوئل یونیورسٹی نے بڑا اچھا کام کیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے اچھا کام کیا کہ ورچوئل یونیورسٹی سیٹ اپ کی ہے جی اور ورچوئل یونیورسٹی نے اچھا کام کیا ہے کہ ہر کونے میں اسٹوڈنٹ گھر بیٹھے پڑھ سکتے اچھی کوالٹی کی مطلب لیکچرز ان کو پرووائڈ کر دیے جی ہے مطلب اگر میں میرے لیے جانا شاید مشکل ہو بدین جانا ہو یا مجھے حیدرآباد جانا ہو یا جی۔ مجھے یا اسٹوڈینٹس کو یہاں آنا یہاں آنا ہو تو مشکل ہے تو یہ ہر ایک کی آسانی ہے اور بہت بڑا ایک کام ہے اور ان آل سبجیکٹ اسٹوڈینٹس کو یہ آسانی مل رہی ہے thanks to the government of Pakistan thanks to the virtual to the virtual As example is set up Newton's scheme of iteration for finding the square root of a positive number n. ابھی کوئی بھی ہمارے پاس پوزیٹو نمبر این ہے اس کا ہم نے کیا کرنا ہے اسکوائر روٹ معلوم کرنا ہے جی۔ تو ہم کیسے معلوم کریں گے یہ ایک طریقہ کار ہے اس میں ہم کوکلی کرتے ہیں سولوشن ہے square root of n can be carried out as a root of the equation کیا کرتے ہیں کہ x square minus n is equal to zero ہے اس کو ہم سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے پاس ایف ایکس کیا جائے گا ایف ایکس ہمارے پاس آ گیا ایکس اسکوائر مائنس این یعنی یہ ہمارے پاس فنکشن آ گیا اور اس کو جی۔ پھر ہم نیوٹن ریپسن میتھڈ سے سالو کرنے سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہی اس کا ہم روٹ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں بالکل وہی ہمارے پاس جواب آ جائے گا ایکس کی ویلو معلوم کرنے جی ہاں that's what we are trying to see پھر دیکھیں نیوٹن ریپسن میتھڈ سے x n plus one is equal to x n minus f x n divide by f dash x n تو اب ہمارے پاس ایف ایکس ہے x square minus n f dash x کیا ہو جائے گا ہمارے پاس ٹو ایکس ہو جائے گا اور ہم اس میں ویلو رکھیں گے x n plus one is equal to x n minus x n square minus n divide by two x n and that is equal to half x n plus n over x n once again the value of x n plus one is equal to half x n plus n divide by x n یہ آپ کے پاس ریکر سے فارمولا آ گیا یہ آپ کے پاس ایک طریقہ کار آ گیا اس کے اندر این کی ویلو رکھیں گے تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا اب ایگزامپل لیے ہم نے یہ ایگزامپل ڈاکٹر صاحب ہم نے جو پہلے این لیا تھا ایک جنرل نمبر لیا تھا ایک دفعہ ہم نے بارہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے بائی اپلائنگ نیوٹنس میتھڈ ٹھیک ہے جی تو اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں اس کا سولوشن کیسے ہوگا ہمیں پتا ہے کہ nine under root is three and sixteen under root is four تو ایکس ناٹ ہم نے کیا لے لیا یہ بائی سیکشن میتھڈ سے three plus four divide by two ہمارے پاس پوائنٹ فائیو آ گیا تو ایکس ناٹ ہے ہمارے پاس تھری پوائنٹ یہ ایک انیشیل اپروکسیمیشن ایکس ناٹ ہے کہیں سے بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں جی۔ اب وہی چیز جو فارمولا تھا ہمارے پاس x one is equal to one by two x naught plus n by x naught that is equal to one by two into three point five plus twelve over three point five that is equal to three point four six four three جناب ایکس ون تھوڑے تھوڑا سا ہمارے پاس بہتر آ گیا بہتر آ گیا اور جب ہم اس کو دوبارہ اپلائی کرتے ہیں تو ایکس ٹو ہمارے پاس اس سے بھی بہتر آ جاتا ہے اور in fact all we are trying to do is to find the square root of twelve تو ہم دیکھتے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ ایکس ون اس فارمولے سے 3.46 آیا ایکس ٹو آیا اور x three by repeating the formula three آیا تو کیونکہ دو ویلو کنٹینیوسلی وہی ریپیٹ ہو رہی ہیں تو اٹ مینس کہ we have reach the limit we have reach the appropriate value اور square root of twelve to the four decimal points three point four six four one which we accept یہ ہمارے پاس جواب آ گیا یہ ہم نیوٹن میتھڈ سے جی۔ معلوم کر سکتے ہیں جی۔ یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا لیکچر نمبر سکس جس میں ہم نے نیوٹن ریپسن میتھڈ کے کنورجنس کی کی بات چیت جی ٹھیک ہے تو ڈاکٹر ایک دفعہ تھوڑا سا ریوائز کر دیں جی۔ اور جو کچھ ہم نے آج تک کیا ہے جس کے اندر بائی سیکشن میتھڈ ہم نے کیا ہے جس کے اندر ہم نے ریگولر فالسی میتھڈ کیا ہے جس کے بعد ہم نے اور نیوٹن ریپسن میتھڈ کی بات چیت کی ہے وہ بتا دیں اور انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ ہم جو ڈسکس کریں گے وہ سیکنڈ میتھڈ وغیرہ کریں گے جی لیکن کوئکلی کوئکلی ایک ایک ریویو ریویو یہی بات بنتی ہے کہ ہم نے ہم کیا کر کے رہے ہیں ہم سولو کر رہے ہیں ٹو نان لینئر ایکویشنز کیونکہ ہم انہیں فیکٹرائز نہیں کر سکتے تو ان کی اپروکسیمیٹ ویلیو نکال تو اس کے لیے جو ہمارے پاس ڈفرینٹ میتھڈالوجیز ہیں ان میتھڈالوجیز میں سب سے آسان سب سے پہلے جو لیا جاتا ہے وہ بائی سیکشن میتھڈ کنسیڈر کیا جاتا ہے جو نیکسٹ میتھڈ ہے وہ ہم نے میتھڈ آف فالس پوزیشن لیا پھر اس کے بعد ہم نے اٹریٹو میتھڈ لیا ریگولر فالسی میتھڈ لیا اور نیوٹنس رابسن میتھڈ کنسیڈر کیا اور ہم نے یہ دیکھا کہ نسبتاً نیوٹنز رابسن میتھڈ باقیوں کی نسبت بڑا ریپڈلی کنورج کرتا ہے ٹو دا روٹ لے آل دو کہ اس کے کچھ تھوڑے بہت ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں لیکن by and large it is the most helpful method and most widely use method for finding the root of a non linear equation of motion sorry non linear algebraic equation تو یہ بیسیکلی ڈاکٹر صاحب ہم نے کیا ہم نے جو دو تین ایک اس کے ڈرا بیکس بتایا تھا یا ایسی شارٹ کمنگ بتائی تھی اس میں سب سے پہلے یہ بتایا تھا کہ اگر زیرو سے کہیں ڈویژن آ جائے جی ٹھیک ہے پھر یہ ویلڈ نہیں رہتا پوائنٹ آف انفلیکشن کے اوپر ہم نے کہا تھا کہ اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ منیما میکسیما کے جی کے پاس اس کو دیکھنا چاہیے تھا جہاں بہت آسیلیٹری بہیویئر ہو ہاں، وہاں پر یہ نہیں کام ویلڈ نہیں رہتا اور بعض اوقات پرابلم کرتا ہے کیونکہ روٹ جمپنگ کا اور اس قسم کا پرابلم آتا ہے یعنی بیسیکلی جس جگہ پہ بھی زیرو سے ڈیویژن یعنی ایف ڈیش ایکس زیرو نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے کسی پوائنٹ پہ بھی اگر ایف ڈیش ایکس یا ہماری انیشل چوائس میں یا کسی ٹریشن پہنچ گیا تو پھر ہمارے لیے مسئلہ ہے انفیکٹ دونوں ایف ڈیش ایکس بھی زیرو نہیں ہونا چاہیے اور f two f double dash x بھی زیرو نہیں ہونا چاہیے بالکل صحیح بات جہاں پہ ایف ڈبل ڈیش ایکس جہاں پہ پوائنٹ آف انفلیکشن وہاں پوائنٹ آف انفلیکشن کا خطرہ کیونکہ ہمارا جو فارمولا یہ ہے x n plus one is equal to x n آج ہم نے نیوٹن میتھڈ کی ایک تھی جی۔ اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ کنورٹ کرتا ہے اور کنورٹ کرتا ہے کوالٹیکلی جی۔ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی جگہ پرابلمس آ سکتے ہیں وہ بھی ہم نے بتا دی جی۔ ہے ٹھیک نا اب دوسرا ساتھ میں نیوٹن ریفرن میتھڈ کے سائل کے ساتھ ناٹ اونلی کہ ہم روٹ آف دی کویشن معلوم کر سکتے ہیں بلکہ اس کو یوز کر سکتے ہیں in determining other thing also جیسے کہ ہم نے اسکوائر روٹ کی ویلیو معلوم کرنے کی ایک اسکیم بنا کے دکھائی by using the same formula اور اسی طریقے سے لاسٹ لیکچر میں ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر ہمارے پاس اسٹریٹو میتھڈ ہے جی۔ اور اس میں five dash x absolute value of that should be less than one اگر لیس دین ون ہے تو وہ بھی وہ کنورٹ کرتا وہ بھی کنورٹ کرتا ٹھیک ہے جس کے اندر ہمارے پاس فارمولا تھا x n plus one is equal to five x n جی تو جناب یہ ہم نے آپ کے ساتھ کچھ میتھڈ ڈسکس کر لیے ہیں اب دو تین میتھڈس اور رہ گئے ہیں ایک سیکنڈ میتھڈ کی بات کریں گے ایک مولرس میتھڈ ہے اور ایک گرافس میتھڈ ہے یہ تین میتھڈ ہے ان شاء اللہ اگلے دو میں ہم اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم جائیں گے سسٹمز آف لینئر ایکویشن کی طرف تو جب تک کے لیے جناب مجھ کو اور میرے ساتھی ڈاکٹر عطا کلیم صاحب کو اجازت دیجیے جی۔ ہم کیا کہتے ہیں ہم آپ کو بار بار یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیے گا فزیکل ہیلتھ کا بھی اور مینٹل ہیلتھ کا بھی اس کے لیے آپ ایکسرسائز کیجیے گا فزیکل ایکسرسائز کیجیے گا مینٹل ایکسرسائز کیجیے گا اور نومیریکل انالیسس کی ایکسرسائز تو کرنی کرنی ہے اس کے بغیر تو چھٹکارا نہیں ہوگا چھ لیکچر ہو گئے اگر زیادہ ہو گئے اور اس پہ دوبارہ سے کرنے کی کوشش کی تو آپ کو پکڑنا مشکل ہوگا کیونکہ ہم لوگ کافی تیزی کے ساتھ نکلتے چلے جا رہے ہیں ان کو چاہیے کہ بس اس کی اکثر ڈھیر ساری ایکسرسائز کریں ہم بھی بھیجتے ہیں <laughs> جی۔ ٹھیک ہے جی تو ابھی پھر اجازت لیتے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم